موت تک نہیں بولتے رہے تو ہم بھی موت تک نہیں بولیں گے کہنے لگا کہ جانتا ہوں اٹاوا کے رہنے والے اس کے بعد میں اس نے کہا لسی پی لو گرمی کا سیزن تھا ہم نے کہا جائز تو ہے پینا لیکن پیوں گا نہیں بولا کیوں ہم نے کہا ہمارے یہاں کہاوت ہے جو جس کا نمک کھا لیتا پھر نمک حرام ہی نہیں کرتا اگر آج میں آپ کی لسی پی لوں گا تو کل آپ کے خلاف نہیں بول پاؤں گا بولا ہے ابھی بھی آپ کا ارادہ ہے میرے خلاف بولنے کا میں نے کہا جب تک آپ نہیں بولیں گے گھبرائیے نہیں تب تک میں بھی نہیں بولوں گا ٹھاکورے جی نے ہم سے تین سوال کیے چلتے وقت کہا مولی صاحب آپ دھرتی کو ماتا کیوں نہیں کہتے گنگا کو میاں کیوں نہیں کہتے اور گائے کو ماتا کیوں نہیں کہتے ہم نے کہا ٹھاکر جی پہلے تو میں یہ سمجھنا چاہوں گا منتری جی کہ آپ یہ ہندو دھرم اس کو ماں کیوں کہتا ہے کہ وہاں یہ کوئی بات ہے جیسے ماں کے پیڑ سے بچہ پیدا ہوتا ہے ایسے ہی دھرتی کے پیڑ سے گلہ پیدا ہوتا ہے تو دھرتی ماں ہو گئی ہم نے کہا کتیا کے پیڑ سے بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی اما ہو گئی بھائی اما سامان تو پھر سب ہو گئی کہنے لگا کیا بتاؤں میرے پنڈت لوگ یہ کیوں نہیں بتاتے ہم نے کہا ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے یا نہیں بولا وہ ماں ہو ہی نہیں سکتی جو اپنے بچے سے پیار نہ کرے ہم نے کہا اچھا جو اپنے بچے سے پیار نہ کرے وہ کون ہے ٹھاکر جی بولے ڈائن چڑیل ہم نے کہا جب زمین پھڑتی ہے بھوکمپ آتا ہے تو ہزاروں لوگ زمین میں دب کے مر جاتے ہیں یہ دھرتی ماں ہو ہی نہیں سکتی جو مار ڈالے بتاؤ یہ کون ہوئی کہنے لگا یار بات تو آپ کی ٹھیک ہے اور آگے بڑھے کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ گنگا کو میاں کیوں نہیں کہتے ہو ہم نے کہا آپ کیوں کہتے ہیں کہنے لگا جیسے ماں جیسے ماں کی چھاتی سے پستان سے بچے کو دودھ ملتا ہے بچہ دودھ پیتا ہے ایسی گنگا اپنے بندوں کو اپنے بھکتوں کو پانی پلاتی ہے تو یہ ماں سمان ہو گئی ہم نے کہا جو تیرنا جانتا ہو منتری جی وہ تو بچ گیا اور جو تیرنا نہ جانتا ہو اوم گڑے شاہ سواہا رام رام ستیہ ہو گئے ہو تم ہم نے کہا کیوں کہتے ہیں کہنے لگا میری یہ گائے شدھ اور پوتر دودھ دیتی ہے ہم نے کہا کتنا دودھ دیتی ہے بولا آٹھ کلو ہم نے کہا تیرے گھر میں جو گائے بندی ہے وہ آٹھ کلو دودھ پوتر شدھ دودھ دیتی ہے تو آٹھ کلو دودھ دینے کی وجہ سے یہ اما ہو گئی ہمارے گھر میں ایک بھینس بندی ہوئی ہے وہ سولہ کلو ڈبل دودھ دیتی ہے تو اس کو ڈبل اما نانی کیوں نہیں کہتا اس کو نانی کہو ظاہر بات ہے جب آٹھ کلو دودھ دینے کی وجہ سے یہ گائے ماں ہو سکتی ہے تو سولہ کلو دودھ دینے والی اما کی اما نانی ہونی چاہیے کہنے لگا کہ یار کیا بتاؤں تم نے تو میری دماغ ہی خراب کر دیا کھوپڑی عجیب طریقے میرے بھائیوں بہت بڑا گھوٹالا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ آج کوئی جرت والا نہیں ہمارے علماء بھی ہمارا ساتھ نہیں دیتے ہیں دینا چاہیے اس معاملے میں کہ کم سے کم ایک دو تو ایسے پیدا ہوں کہ جو حکومت کے خلاف بھی بولیں لڑیں وقت آئے ہم نے کہا ٹھاکر جی سے کہ مقدمہ چلاؤ تمہاری کتاب لے کے عدالت میں پہنچوں گا لیکن ہم پر مقدمہ کیوں نہیں چلاتے ہو مقدمہ اس لیے نہیں چلاتے ہو کہ کہیں عدالت میں کتاب کھل گئی منو اسمرتی رامائن گیتا تو اکل بہاری کو بھی گوشت کھانا پڑے گا اور بال ٹھاکرے کو بھی کھانا پڑے گا اس لیے ڈرتے ہیں مقدمہ نہیں چلاتے ہیں میرے بھائیوں صحیح بات تو یہ ہے کہ انسانوں کے داد اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ خود شاکاہاری ہے اور ماساہاری ہے یہ دونوں اور رام چندر کے بارے میں تو صاف آتا ہے رام چرت مانس کے اندر کہ رام چندر جی روزانہ ایک ہرن کا شکار کیا کرتے تھے ذرا غور کرو چلو کھانا نہ ثابت ہو لیکن شکار کرنا ثابت ہے یعنی جیو ہتیا ثابت ہو گئی اور یہ بتائیے کی شنکر بھگوان کی پتنی پاروتی جی نے پاروتی جی نے جب اپنے بدن کے میل اور کچیل سے گلیش کو پیدا کیا تھا اور کہا تھا بیٹے میں نہا رہی ہوں تو دروازے پہ کھڑا ہو جا کسی کو اندر مت آنے دینا میں اسنان کر رہی ہوں جب شنکر بھگوان دروازے کے اندر داخل ہوئے پرویش کیا تو گلیش نے روکا اپنے پتا کو شنکر کو ہائے میرے ہائے نبی آدمی تم اندر داخل نہیں ہو سکتے پرویش نہیں کر سکتے میری ماں نہا رہی ہیں شنکر بھگوان ہے لیکن یہ نہیں معلوم یہ میرا بیٹا ہے کیا بولے تیری ماں نہ کون کہا پاروتی جی کبھی پاروتی میری پتنی ہے تیری ماں کیسے ہو گئی میرا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے کہا آج ہی تو انہوں نے پیدا کیا ہے بولے یہ معجزہ کب ہو گیا آج ہی پیدا کیا آپ نے بدن کے میلو کچیل سے کہاں داخل ہونے دے کہاں نہیں داخل ہونے دوں گا میری ماں کا آرڈر ہے تلوار نکالی کس میں شنکر بھگوان نے ہندو بھائیوں سچ کرنا مجھے اگر ایک رائی کے کے دانے برابر چیوٹی کے سر کے برابر بھی اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں ٹچ کرنے کی اجازت ہے ٹوکنے کی اجازت مہا بھارت کے پرتی سکروں کے آٹھویں کھنڈ کے اندر لکھا ہوا ہے مہا بھارت کا حوالہ دیتا ہوں شنکر بھگوان نے تلوار نکالی گریش کی گردن مار دی گردن الگ گئی جسے ملک پڑا ہے پاروتی جی بولی میرے پتر کو زندہ کرو میں نے بڑی محنت سے بنایا تھا پتنی کی ضد ماننا پڑی شنکر بھگوان گڑیش جی کا سر ڈھونڈ رہے کہیں نہیں ملا کہیں نہیں ملا تو راستے میں ہاتھی آ رہا تھا اس ہاتھی کا سر کاٹا اور گڑیش جی کے لگا دیا گڑیش جی زندہ ہو گئے ذرا غور کرنا گڑیش کی کھوپڑی تو ملی نہیں ہاتھی کا سر لگا دیا اور جب میں سنسکرت سے بی اے کر رہا تھا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اندر مجھے معلوم ہے میرے بھائیوں کہ بایولوجی کے اندر مجھے پڑھایا گیا سائنس پڑھائی گئی تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ظاہر بات ہے یہ جو مائک آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر آپ کوئی بولڈ کسیں گے تو اتنا ہی بڑا ہونا چاہیے نا بھائی اس کے اندر آپ گلاس ڈالیں گے تو آ جائے گا کیونکہ گلاس کا ہول بڑا ہوتا ہے اور یہ چھوٹا لیکن کسی چھوٹی چیز میں بڑی چیز آپ ڈالیں گے تو چھوٹی چیز اس کے اندر آ جائے گی اب ہاتھی کے سر کا ہول اتنا بڑا اور گڑیش جی کی گردن اتنی بڑی اب یہ بتاؤ کہ چپک کیسے گئی اس کے اندر بالکل فٹ کیسے آ گیا بایولوجی ماننے سے انکار کر رہی ہے سائنس ماننے سے انکار کر رہی ہے اب یہ کہو کہ یہ شنکر بھگوان کی کرامت تھی تو پھر شنکر بھگوان کی کرامت تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ شنکر بھگوان گڑے جی کا اصلی سر ڈھونڈ کے لاتے یعنی وہ کرامت نہیں آ پائی یہ کرامت انہوں نے کر دی یعنی یہاں باپ نے بیٹے کی گردن کاٹ دی اور باپ کے بیٹے کا کاٹنے کا حکم قرآن میں بھی ملتا ہے حضرت ابراہیم نے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری چلائی ذرا دیکھنا یہاں بات کیا ہے بات یہاں یہ کی گئی کہ جب چھری چلائی جا رہی تھی تو اللہ نے حکم دیا ہے چھری میرے بندے اسماعیل پر مت چلنا تو ہندو بھائیوں نے سوچا کہ وہاں مسلمانوں کے نبی کی چھری اسماعیل پر نہیں چلی وہ قتل نہیں ہوئے وہ کٹے نہیں اور میرے گڑیش بھگوان کٹ گئے یہ بات جب مسلمان سنیں گے تو ان کو ہمیں بڑی تو احانت کی نظر سے ذلت کی نظر سے دیکھیں گے کہ دیکھو شنکر بھگوان نے تلوار ماری اور گردن کٹ گئی اور یہاں تو تلوار چھری چلائی اور گردن ہی نہیں کٹی تب انہوں نے ہاتھی کے سوڑ کے کاٹنے کا ذکر کیا ہے وہ ہاتھی کو ذبح کیا گیا ہاتھی کو کاٹا گیا اور اس کا سر لا گڑے اس کو زندہ کیا گیا یہاں ہاتھی کے کٹنے کا ذکر ہے وہاں جنت سے دمبا اتار کر دمبے کو چھری سے زبا کرنے کا ذکر ہے ذرا غور کرنا یہاں گڑیش بھگوان کی گردن کٹ گئی پھر دوبارہ ہاتھی کا سون لگایا تب زندہ یہاں باپ نے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی وہاں بھی باپ نے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی یہاں شنکر بھگوان نے گلیش کی تلوار ماری یہاں ابراہیم نے اسماعیل کی گردن پہ چھری چلائی یہاں گلیش کو ہاتھی کا سوڑ کاٹ کر زندہ کیا گیا یہاں چھری اسماعیل پر نہیں چلی تو یہاں پر بھی ایک جانور کے کٹنے کا ذکر ملتا ہے دمبے گا ذرا غور کرنا کہ ہمارے ہندو بھائیوں نے کتنا اصلی میں ڈالڈا ملایا ہے پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب یہ اصلی میں ڈالڈا مل گیا ہے اور ہندو دھرم کا بھی ستیہ ناش ہو رہا ہے سارے دھرم کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے تب ایشور نے اس دھرم کی رکھا کرنے کے لیے اس دھرم کی حفاظت کرنے کے لیے انتم مہارشی کو بھیجا جناب محمد الرسول اللہ کو بھیجا اور کیا کہا کہ دھرم کے اندر جو بگاڑا چکا ہے جو ایک ایشور باد مٹ چکا ہے جو توحید میں بگاڑا چکا ہے جو بہوش پوجا ہونے لگی ہے مشر ہونے لگا ہے شرک ہونے لگا ہے اے محمد جاؤ تم ایک اللہ کی اپاسنا کا حکم دو لوگوں کو ایک اللہ کی بھکتی کی طرف بلاؤ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاو ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلاؤ مورتی پوجا سے روکو مورتیوں کو ناش کرو وہ مورتی ناشک بنا کر بھیجا اور مکہ میں تین سو سات مورتیاں رکھی ہوئی تھی ابراہیم علیہ السلام کی اسماعیل علیہ السلام کی نو علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام کی یوسف علیہ السلام کی مکہ میں خانے خوابہ میں تین سو سات رکھے ہوئے تھے وہ مورتی ناشک آیا جناب محمد محمد الرسول اللہ اس مکہ میں آیا محمد الرسول اللہ نے تین سو ساٹھ مورتیوں کو ناش کیا مورتیوں کو توڑا یوسف علیہ السلام کی مورتی کو بھی توڑا اور ابراہیم کی مورتی کو بھی توڑا اسماعیل کی مورتی کو بھی توڑا سارے بتوں کو توڑ کر کہا اللہ وہ لوگ کی تپسیا کرو ایک ایشور کی روپنا کرو ایک اللہ کی بھکتی کرو ایک اللہ کی مدد کرو ایکم برہماش سے کنچن ایک ہی برہم پوج ہے ایکم برہم ایک ہی برہما داد سے دوسرا نہیں ہے نی ترتی ہے نہ تیسرا ہے نی چتر نہ چوتھا ہے ایک ایشور کے سامنے اپنا ماتا ٹیکو ایک ہی اللہ کی بھکتی کرو مہی دیو سے سب تو پرشو وہ ایشور سمپور پرشنساؤں کے یوگیہ ہے تاری تاری اسی اللہ کے لیے اسی کو قرآن نے کہا الحمد للہ ربلا لمی ساری اس اللہ رب العالمین کے لیے اسی کو نے کہا بسر دیا مانا اس اللہ کے لیے اس ایشور کے لیے بسر دیا مانا جو دیا کرنے والا جو کرپا کرنے والا جو رحم کرنے والا ہے اسی کو قرآن نے کہا الرحمن الرحیم جو بڑا ہی رحم کرنے والا کرپالو دیاوان ہے پھر اسی کو وید نے کہا نئے سر آئے آسمان ایشور ہم کو ستیہ مارگ پہ چلا ہم کو سیدھے راستے پہ چلا اسی کو قرآن نے کہا اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلنے کی دے ہم کو سیدھے راستے پر چلا قرآن نے آنے کے بعد بتایا کہ وید بھی تمہارے وید بھی وہی شکشا دے رہے تھے کیونکہ ہندو دھرم کے اندر بھی کوئی نہ کوئی نبی آیا ہے یہ نہیں کہہ سکتے ہو آپ اور ہو سکتا ہے کہ وید بھی آسمانی کتابیں ہوں ہمارے بھائی ذرا چار کتابیں آسمانی ہیں میں مانتا ہوں تو آج زبور انجیل اور قرآن لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اور آسمانی کتابیں نہیں ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار لگ بھگ نبی آئے کم و بیش تو کیا ان کو چاری کتابیں دی گئی ہوں گی زبر الاولین قرآن نے کہا ہے کہ ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گئے اور ہم نے پہلے بھی کتابیں بھیجی ہیں تو زبر الاولین پہلے لوگوں کو بھی ہم نے کتابیں دی اور ہو سکتا ہے کہ ہندو دھرم تو سب سے پرانا دھرم ہے سب سے پراچین دھرم ہے سب سے اولڈ ریلیجین ہے بہت پرانا مذہب اور اس کے اندر بھی کوئی نبی آیا ہوگا قرآن کہتا ہے وہ فی کل امت ان رسول اللہ ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا قرآن کہتا ول کل قوم انہار ہم نے ہر قوم کے اندر ایک ڈرانے والا بھیجا تو ہندوؤں کے اندر بھی کوئی ڈرانے والا آیا ہوگا ہو سکتا ہے یہ سری کرشن اور رام چندر جی ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے ہوں اور ہمارے ہندو بھائیوں نے ان کا نام بدل دیا ہو تو یہ ڈرانے والے تھے یہ ایشور کا راستہ بتلانے والے تھے یہ اللہ کا ستیہ مارگ بدلانے والے تھے اور آج ہمارے ہندو بھائیوں نے اس کو بدل دیا ہندو بھائیوں تمہاری کتاب اتھرویت کے اندر لکھا ہے کہ کوئی بھی پنڈت اس وقت تک مرتا نہیں جب تک کہ وہ اپنے بیٹے کو انک ہی نہ کہہ دے اپنے بیٹے کو کلمہ نہ پڑھا دے آج کی کتاب اتھرویت کے بیسویں کانڈ میں لکھا ہے لا الہ ہرن پاپن اللہ پرم پرم تو جو چاہے سورگ تو جپے نام محمدم ہے میرے بیٹے مرنے سے پہلے تو لا الہ الا اللہ پڑھ لینا کیا کہا لا الہ لاحر پاپن ہائے میرے بیٹے مرنے سے پہلے تو لا الہ الا اللہ پڑھ لینا ہر لے پاپن تیرے سارے پاپ ہرل ہو جائیں گے مٹ جائیں گے تیرے سارے پاپ ختم ہو جائیں ہر لے پاپن اللہ پرم پیدم تو جو چاہ سورگ تو جپے نام محمدم اگر جنت چاہتا ہے تو محمد الرسول اللہ کا نام لینے والا بن جا اگر جنت چاہتا ہے تو محمد کی اطاعت کرنے والا فرما برداری کرنے والا بن جا میرے ہندو بھائیو بڑے پریم سے کہتا ہوں تم میرے بھائی ہو آپ کی کتاب کہہ رہی ہے اور کیا کہتی ہے سنو گے کتاب تمہاری لکھنے والا پنڈت تمہارا چھاپنے والی پریس تمہاری کاغذ تمہارا قلم تمہارا سیاہی تمہاری زبان مسلمان کی زبان میری کتاب تمہاری ہوگی اور پنڈت تمہارا ہوگا اجان ہیتو کرت کت مو اندھکارم ناشم ودھائم ہی تدوئے تر او لوگو محمد نامی آدمی دھرتی پر پدھارے گا یجروید میں لکھا ہے کیا محمد اندھکارم ناشم محمد نامی آدمی آئے گا اندھکارم ناشم وہ اندھیرے کو ناش کرے گا اندھیرے کو ختم کرے گا یعنی قوم میں سماج میں معاشرے میں سوسائٹی میں گاؤں میں جو برائیاں ہوں گی ان برائیوں کو وہ انتم مہارشی ختم کر دے گا اندھکارم ناشم ودایم ہتدو دیا کا اندھیرے کو مارنے والا اندھیرے کو ختم کرنے والا ظلمت کو میڑنے والا تاریکی کو میڑنے والا ختم کرنے والا محمد ہوگا آپ دیکھیے اس وقت ہندوستان کے اندر اگر پچیس مرد ہیں تو پچہتر عورتیں ہیں یعنی لڑکیوں کی تعداد لڑکوں کی بنسبت زیادہ ہے اگر ایک لڑکا ہے تو تین لڑکی پچیس مرد ہیں تو پچہتر عورتیں اب یہ بتائیے اگر ایک آدمی ایک عورت سے شادی کر لے تو پچیس مردوں کو پچیس عورتیں مل جائیں گی پچاس عورتیں کہاں جائیں گی ہندو دھرم تو کہتا ہے کہ ایک ہی شادی کرو اس کو طلاق نہیں دے سکتے اور ایک آدمی ایک ہی پتنی رکھ سکتا ہے دو نہیں اور کچھ تو ایسے ہیں جو ایک بھی رکھنا گوارا نہیں کرتے ان کی تعداد بھی اگر جوڑی جائے تو بہت ہو جائے گی اب یہ بتاؤ کہ سب لوگ ایک ایک رکھیں اور کچھ ایک بھی نہ رکھیں تو لڑکیوں کی تعداد بڑھتی رہے گی کہاں جائیں گی اور سعودی عرب کے اندر آپ دیکھ لیجئے ادھر بھی یہی حالت ہے پچیس مرد ہیں تو پچہتر عورتیں تین گنا عورت اگر ایک آدمی ایک پتنی رکھے تو پچاس عورتیں بھائی پچیس مردوں کو پچیس عورتیں مل جائیں گی تو پچاس باقی بچیں گی سعودیہ میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے وہاں ہر آدمی دو دو تین تین عورتیں رکھتا ہے ایک آدمی تین تین چار چار بیویاں رکھتا ہے اس لیے عورتوں کی پورتی ہوتی چلی جاتی ہے اور اسی لیے سعودیہ میں برائیاں نہیں ملیں گی چونکہ ہمارا ہندوستان ہے یہاں ایک آدمی ایک ہی عورت رکھتا ہے اس لیے بچی ہوئی عورتیں پچاس ہیں وہ کیا کہا جائیں گی کچھ بیئر بار میں ناچیں گی کچھ چکلوں پہ جا کے جسم بیچیں گی کچھ کوٹھوں پہ جائیں گی کچھ روڈ ویز اور اسٹیشنوں پر گراہک ڈھونڈیں گی اور اٹل بہاری جی کا لائسنس ان کے ساتھ ہے کیوں وہ یہ کہہ نہیں سکتے کہ تم شادی کرو لڑکیاں فوراً جواب دیں گی تم بھی تو کارے ہو تم کیوں نہیں کر لیتے میرے ساتھ شادی ذرا سوچو میرے بھائیوں اٹل بہاری جی کا لائسنس ان کو مل رہا ہے جسم بیچنے والوں جسم بیچنے کا اور ہماری یہ خاکی وردی والے یہ خاکی وردی والے انہوں نے قانون کی وردی پہنی انہوں نے دیش بھکتی کا چولا پہنا ہے یہ وردی اس بات کی علامت ہے کہ میری جان جا سکتی ہے دیش کے خاطر لیکن وردی پر ہم کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے یہ قسم دی جاتی ہے سوگند دلائی جاتی ہے یہ بےحدے یہ بےمان یہ بےغیرت ان عورتوں کو مجبور کرتے ہیں کسی بیچنے پر اور ان سے ہفتہ وصول کرتے ہیں جس دیش کی پولیس کا یہ حال ہو کہ ان چکلے والی ان تماخوں سے ان کے جسم کے بیچنے پر رشوت لیتا ہو اس قوم سے اس بھارت سے اس دیش کے پردھان منتری سے اپنی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی جا سکتی حفاظت کا وعدہ نہیں لیا جا سکتا اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا میرے بھائی جس قوم کی پولیس کا یہ حال ہو اسی لیے میں نے کہا تھا ٹرین کے اندر تین چار آدمی میرے ساتھ تھے تقریر کے لیے لے جا رہے تھے لوکل ٹکٹ تھا چالو فرسٹ کلاس کے ڈبے میں گھس گیا مجھے معلوم ہی نہیں تھا یہ ڈبا یہاں رکے گا دو پولیس والے آئے لوکل ٹرین تھی ہم نے کہا گئے چار سو پانچ سو روپئے فرسٹ کلاس کا ڈبا چالو ٹکٹ شیروانی پہنے ہوئے تھا لڑکے بولے مولی صاحب کیا کریں ہم نے کہا گھبراؤ نہیں بولا اتنے روپے تو چلے جائیں گے ہم نے کہا جانے دو اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک کہ میں اس کو گالی نہ دے دوں کہا صاحب آپ گالی دیں گے ہم نے کہا ویسی گالی دے دوں گا جیسے نیتا لوگ اسٹیج پہ دیتے ہیں بولا ارے یہ مہاراشٹر کی پولیس سے بمبئی کی مال ڈالے گی ہم نے کہا بال ٹھاکرے کا فوٹو میرے پاس ہے پیپر میں ہمارا اس کا فوٹو آیا تھا تو پیپر رکھا ہوں تو اس نے کہا کہ یار ہمیں تو لڑائی کا ڈر لگ رہا ہم نے کہا آنے دو آنے تو کچھ کہوں گا جب چار پانچ سو روپئے جا ہی رہے ہیں ان کو رشوت دینا ہی ہے تو کچھ کہہ کے دوں گا وہ آیا گرجدار آواز میں بولا اے کہاں جا رہے ہو آپ لوگ ہم نے کہا سر سسرال جا رہا ہوں سسرال تو سمجھتے ہی ہوں گے آپ لوگ سسرال جا رہا ہوں کہنے لگا سسرال تم لوگ یو پی کے نظر آتے ہو سسرال جا رہے ہو بمبئی میں ہم نے کہا کیوں راجیو گاندھی کی سسرال امریکہ میں ہو سکتی ہے تو ہماری سسرال بمبئی میں نہیں ہو سکتی کیا بات کر رہا ہے کھڑے وی آئی پی اٹیچی ہماری پاس وہ اٹیچی ہے دبئی کے ایک شیخ نے مجھے دی تھی جو چور لے کے بھاگتا ہے تو بولتی ہے چو چو چو چو گھر رکھ کے آیا ہوں اس کو تو وہی اٹیچی میرے پاس تھی بولا وی آئی پی اٹیچی ہے مجھے تو ایس آئی ایس کا ایجنٹ لگتے ہو پاکستان کے کھول کے دکھاؤ رہا ہوں کیا اٹیچی میں ہم نے کہا سر بیوی کو لڑکا ہوا تحفہ لے کے جا رہا ہوں بیوی کو لڑکا ہوا ہے توحفہ لے کے جا رہا ہوں کھولو تو دیکھوں کیا توحفہ ہم نے سر نظر لگ جائے گی مت دیکھیے آپ کہا بھائی بیوی کو لڑکا کب ہوا جی کب تمہاری شادی کب ہوئی ہم نے کہا سر ایسے ہی دو مہینہ ہوا ہے نا اب مجھے تو معلوم ہے اسی میں مزہ آتا ہے اور ہر بار بہت ساری نئی نئی باتیں آپ کو سنایا ہے اور کتنی نظم آپ نے سنے لیکن ایک نظم اس دور کی میں سنا دینا چاہتا ہوں دوستوں اصل میں جس زندہ دلی سے آپ مشاعرہ سنتے ہیں وہ ویسا مزہ مجھے بھی نہیں آ رہا ابھی تو میں نے واحد بھائی کو بھی کہا یار یہ کیا معاملہ ہے سب سامنے سامنے بیٹھ گئے یہ چشمے والوں کو تو سامنے بیٹھالنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ ایسا پوچھ پوچھ کے دیکھتے ہیں اور خاص طور پہ جب کوئی لڑکی پڑتی تب تو سبرے چشمے اتر جاتے ہیں ہمارے دوست ہیں ابھی روم میں تھے تین تین چشمے ان کی اٹیچی میں وہ دو تو ان نے جیب میں رکھے اور تیسرا آنکھ میں لگائے میں نے کہا یہ سیدھے طرف کائے کا چشمہ ہے بولے احسان بھائی اس سے میں دور کا دیکھتا ہوں اور میں نے کہا یہ دوسرا بولے ادھر والے سے میں پاس کا دیکھتا ہوں اور میں نے کہا آنکھوں میں یہ تیسرا ہے یہ کیا کام آتا ہے بولے میں اسی سے تو دیکھتا ہوں دور کا کون سا وہ پاس کا کون سا <laughs> سب کے اپنے اپنے کام رہتے ہیں دوستو ایک نظم اپنے دل سے ایک نئی نظم سنانا چاہتا ہوں پچھلے دنوں میں نے امریکہ پر سنایا اور ایک نظم قرآن کی عظمت پہ سنایا تھا آپ کو یاد ہوگا ہمارا پتہ ہے رضا انٹرپرائز دکان نمبر تین چھوٹا سونا پور نزد اکبر Pir Bhai college Maulana Shaukat Ali road Mumbai number آٹھ telephone number three zero nine one six two nine تمام اسلامی آڈیو کیسٹ کے لیے ہم سے رابطہ قائم کیجیے کی لڑکیاں کیسے فیشنیبل ہو گئی جب ان کے رشتے آتے ہیں تو ان کی سوچ کیا ہوتی ہے اب بھائی جان آپ تھوڑا سا تشریف رکھیں اگر تکلیف نہ ہو تو ہاں کیوں لکھنؤ کی سرزمین میں بہت اچھی اردو بولی جاتی ہے میں نے تو تین بار گزارش کیا ایک صاحب سے تشریف رکھیے جناب تشریف رکھیے وہ پیچھے سے گھوم کے آیا بولے میں تشریف نہیں رکھ سکتا بھائی جان تشریف میں پھوڑا نکل آیا <laughs> اگر آپ کی تشریف میں کوئی پھوڑا نہ ہو تو بیٹھے رہنا ہاں تھوڑی دیر میں اپنا سامان بیچ لوں پھر آپ اپنا بیچ لینا وہ پھر سامان بیچنے کے لیے مشاعرہ گاہ میں ہی آتے ہیں اور بہت سارے لوگ پیچھے کھڑے ہیں میری ان سے بھی گزارش ہے اچھا سا پڑوس دیکھ کے بیٹھ جائیں کیونکہ جب اللہ میاں نے کھڑے ہونے کے لیے پیر دیے ہیں تو بیٹھنے کے لیے بھی کچھ دیا ہوگا تو اس کا صحیح صحیح استعمال کرے میں نظم سناتا ہوں دوستوں آپ سب نظم سے جڑے اور آج کا ساؤنڈ مجھے کچھ تکلیف کر رہا ہے ایسا لگ رہا بہت ایکو ہو رہا ہے یا ڈائس میں پیچھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آپ لوگوں کو تو سنائی دے رہا ہے ہاں بس ٹھیک یہ نظم کا مزہ لیجئے اکلوتی لڑکی کے والد جناب مرزا خالد اکلوتی لڑکی کے والد جناب مرزا خالد ایم اے تک پڑھی لاڑ پیار میں سڑی اپنی اکلوتی بیٹیا سے بولے بیٹی نور جہاں صبح صبح کہاں آؤ بیٹھو یہاں دیکھو تمہارے رشتے کی خبریں آئی ہیں اور تمہارے ماموں نے یہ تین تصویریں بھجوائی ان تین میں سے کسی ایک کو چننا ہے کیونکہ اس سال تم کو دلہن بننا ہے تو اکلوتی لڑکی کے والد جناب مرزا خالد ایم اے تک پڑھی لاڑ پیار میں سڑی اپنی اکلوتی بٹیا سے بولے بیٹی نور جہاں صبح صبح کہاں آؤ بیٹھو یہاں دیکھو تمہارے رشتے کی خبریں آئی ہیں اور تمہارے والد نے یہ تین تصویریں بھجوائی ہیں ان تین میں سے کسی ایک کو چننا ہے کیونکہ اس سال تم کو دلہن بننا ہے اب لڑکی نے صاحب لڑکی سلیکشن شروع کی اور اس کے کمنٹس دیکھیے اور آپ آپ مزہ لیجئے ان تین میں سے کسی ایک کو چننا ہے کیونکہ اس سال تم کو دلہن بننا ہے تو چہرے پہ مالش اور جوتیوں پہ پالش کرتے ہوئے لڑکی نے پہلی تصویر اٹھائی اس کا میک اپ بھی چالو ہے اور والد سے بات چیت بھی تو چہرے پہ مالش جوتیوں پہ پالش کرتے ہوئے پہلی تصویر اٹھائی تھوڑا سا مسکرائی اور بولی ابو ابو یہ دیکھو پہلی تصویر یہ تو اپنے آپ میں ہی ایک مزاق ہے یہ ناسک والا عبد الرزاق ہے ابو ابو یہ تو اپنے آپ میں ہی ایک مزاق ہے یہ تو ناسک والا عبد الرزاق ہے نہ تو اس کے پاس اسکوٹر ہے نہ کوئی گاڑی ہے چہرے پہ اتنی لمبی داڑھی ہے ابو اذان سن کر سیدھا مسجد کی طرف جاتا ہے اور دیہاتیوں کی طرح دن بھر ٹوپی لگاتا ہے اب ٹوپی لگانے سے معلوم نہیں پڑتا اس کے بال امیتابھ بچن کٹ ہے یا ٹوپی کے اندر سپا چٹ ہے پہلی تصویر ریجیکٹ پھر ہوٹوں پہ لالی اور کانوں میں بالی ہوٹوں پہ لالی کانوں میں بالی لگاتے ہوئے دوسری تصویر اٹھائی وہ بولی ابو یہ دیکھو یہ تو پورا گھوچو اور گھومن ہے یہ تو وہی چائے ہوٹل والا سے ایک جمن ہے یہ پورا گھوچو ہے گمن ہے یہ تو چائے ہوٹل والا شیخ جمن ہے اسے مذہبی کتابوں سے الفت ہے پان بڑی سگریٹ سنیما سے نفرت ہے یہ ٹاکیز کے نام پر میرا دل توڑ دے گا وہ گھر میں فلم دیکھوں گی تو ٹی وی چھوڑ دے گا اس کو اتوار دکھتا ہے نہ پیر بس دن بھر تلاوت و تقریر دوسری بھی ریجیکٹ پھر بالوں کو جھٹکی پیروں کو پٹکی پائل بجاتی چوڑی کھنکاتی تیسری تصویر اٹھائی اس کا میک اپ بھی چالو ہے دوستو دیکھیے اب بالوں کو جھٹکی پیروں کو پٹکی پائل بجاتی چوڑی کھنکاتی تیسری تصویر اٹھائی وہ بولے ابو یہ دیکھو تیسرا یہ تو پورا بیوقوفیوں کی چادر ہے اس کا نام تو عبد القادر ہے دیکھنے میں سیب چلیوں کا ماما ہے وہ پہننے کے لیے بس کرتا اور پجامہ آپ کو کیسے معلوم <laughs> آپ بھی جانتے ہیں کیا ہاں ابو یہ دیکھو تیسرا بیوقوفیوں کی چادر ہے اس کا نام تو عبد القادر ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے آتی ہے ہنسی کیونکہ ایک آفس میں ہے معمولی سا چپراسی اور دیکھنے میں سے ایک چلیوں کا ماما ہے پہننے کے لیے بس کرتا اور پیجامہ ہے ابو پیجامہ بھی اتنا ڈھیلا دور سے دیکھنے پر لگتا ہے دھوتی ہے اس کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ رشوت کیا ہوتی ہے ضرورت سے زیادہ ایمانداری دکھاتا ہے وہ چھٹی کے دن بھی آفس جاتا ہے اب ابا اس طرح کے بے وقوفوں سے تو میں شادی نہ کر پاؤں گی وہ بھلائی زندگی بھر کنواری رہ جاؤں گی تو اتنا سن کر مرزا خالد اتنا سن کر جناب مرزا خالد لڑکی کے والد کا خون کھولا اور ان کے اندر کا انسان بولا اور دوستوں یہ لگے کہ ہر باپ اپنی بیٹی کو یہی نصیحت دے سکتا ہے تو میری حوصلہ افزائی کیجیے گا اتنا سن کر لڑکی کے والد جناب مرزا خالد کا خون کھولا اور ان کے اندر کا انسان بولا بس کر بیٹی بس کر زیادہ مت بول میرا منہ مت کھول محنت و مشقت شرافت و عزت ایمانداری اور دیانتداری تو ان لوگوں کے دھندے ہیں دراصل بیٹی یہی لوگ خدا کے نیک بندے ہیں شرافت و عزت محنت و مشقت شرافت و عزت محنت و مشقت ان لوگوں کے تو دھندے ہیں بیٹی دراصل یہی خدا کے نیک بندے ہیں انہی کی عبادت کی خاطر یہ دنیا چل رہی ہے اور تجھے ان لوگوں کی شرافت کھل رہی ہے مانا کی بیٹی بیٹی ان کی لباس پہ مت جا مانا کی لباس پھٹا ہے پیون لگا ہے دکھنے میں یہ کلندر ہے مگر سن لے پگلی دراصل یہی مقدر کے سکندر ہے واہ مگر سن لے بیٹی یہی مقدر کے سکندر ہے مانا کی کوئی چپراسی مانا کہ کوئی چپراسی کسی کی کسی کا پان کا ٹھیلا کسی کی چائے کی دکان ہے مگر ان کے پاس سب سے قیمتی زیور مکمل ایمان ہے مانا کہ کوئی چپراسی کسی کا پان کا ٹھیلا کسی کی چائے کی دکان ہے مگر ان کے پاس سب سے قیمتی زیور مکمل ایمان ہے یہ ہر بات کو انصاف کے ترازو پر تولتے ہیں اور بھلے ہی گردن کٹ جائے ہمیشہ سچ بولتے ہیں بھلے ہی گردن کٹ جائے ہمیشہ ہی سچ بولتے ہیں بیٹی دولت اور شہرت کا جادو اپنے دماغ سے نکال کر پھینک اور کم سے کم فلمی دنیا کی طرف مت دیکھ اس گندی فلمی دنیا میں ہر لڑکی فیشن کے نام پر اپنے کپڑے اتارتی ہے اور پوجا بھٹ جیسی بیٹی مہیش بھٹ جیسے باپ کے سامنے اپنے کپڑے پھاڑتی ہے بیٹی کم سے کم دولت اور شہرت کا جادو اپنے دماغ سے نکال کر پھینک اور اس فلمی دنیا کی طرف مت دیکھ اس گندی فلمی دنیا میں ہر لڑکی فیشن کے نام پر اپنے کپڑے اتارتی ہے مہیش بھٹ جیسی بیٹی پوجا بھٹ جیسی بیٹی مہیش بھٹ جیسے باپ کے سامنے اپنے کپڑے پھاڑتی ہے تو تجھے نصیحت کرنا میری مجبوری ہے کیونکہ مذہبی تعلیم تیری ادھوری ہے تجھے نصیحت کرنا میری مجبوری ہے کیونکہ مذہبی تعلیم تیری ادھوری ہے اب تو چاہتی ہے یہ دونوں جہاں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی تو اتنا اوپر اڑنا چھوڑ دے اور جتنی جلدی ہو سکے اپنے آپ کو شریعت کے قانون سے جوڑ دے شریعت کے قانون سے جوڑ دے اچھا ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر کے دل ابھی بھرا نہیں ہاں بھائی صاحب میں سنجیدہ نظم اس لیے سنایا کہ مشاعرے کا وقار جو ہے معیار وہ بنا رہنا چاہیے اور آپ پوری سنجیدگی ہو گئی ہے شاعر جمالی اچھا۔ صاحب ہیں ان کو سنیے اور ہمارے نواز دیو بندی صاحب ہیں بہت کم ہاتھ آتے ہیں اتنی فرصت نکال کے آئے آپ ان کو سنیے میں تو چھ بار آپ کے بیچ میں آ گیا ہوں ہنسنے کے لیے دور نہیں جانا پڑتا کہیں سے بھی ہنسی آتی ہے پھانسی پہ چڑھتے ہوئے قیدی سے نیادیش نے کہا پھانسی پہ چڑھتے ہوئے قیدی سے نیادھیش نے کہا اپنی آخری خواہش بتائیے قیدی بولا میرے بدلے آپ ہی لٹک جائیے لوگ موت سے ہنسی نکالتے ہیں صاحب کوئی کچھ سمجھ نہیں پاتا موت سے موت سے ہنسی نکالنا یہ تو اس زمانے کی باتیں ہیں اور یہ سے کبھی ہی نکال سکتا ہے پچھلے دن تو صاحب ایک موت میں ایک صاحب آئے اور ان کی والدہ گزر گئی بولے یار آپ کے والد کے وقت لیٹ ہو گیا تھا اس لیے اس دن نہیں آ پایا آپ کی والدہ کو بھی دو دن ہو گئے مگر آپ کے وقت بالکل صحیح سمے پر آؤں گا آدمی بولتا کیا اس کو احساس ہی نہیں رہ پاتا کہ میں بول کہہ رہا ہوں صاحب آگے کہاں چلنا بھائی جان بچوں کی باتیں کر رہے تھے بچے تو بہت ہوشیار صاحب آج کے دور کے بچوں سے تو بات کرنا ہی بہت مشکل ہے میرا بچہ کانوینٹ جاتا ہے ایک دن مجھ سے ہی پوچھا پاپا آپ کی شادی ہو گئی میں نے کہا یہ کیا اوٹ پٹانگ بات کر رہا اس کو میں اسکول بھیجتا ہوں کہ اچھی باتیں سیکھ کے آئے یہ میرے سے ڈائریکٹ پوچھ رہا بولے پاپا آپ کی شادی ہو گئی میں نے کہا کیوں بیٹا کیوں پوچھتا ہے بولے بتائیے نا پاپا میں نے کہا بتائی دو نہیں تو پڑوسیوں سے پوچھا اور غلط بتا تو اپن مشکل میں پڑ جائے ہی بتاؤ پڑوسیوں سے پہلے نہیں تو آج کل پڑوس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے میں نے کہا پاپا آپ کی شادی ہو گئی میں نے کہا ہاں بیٹے ہو گئی بولے کس سے ہوئی میں نے کہا تیری ممی سے کیا بولے پاپا آپ نے بھی گھر کے گھر میں ہی نپٹا دیے <laughs> یہ بچوں کی گڑی تھے صاحب بچے تو ایسے تیز ہوگا کہ ان سے بات ہی نہیں کر سکے ابھی پچھلے دنوں ہم ناسک کے مشاہدے سے لوٹ رہے تھے تو ایک بچہ کنویں کے پاس رو رہا تھا تو میں نے کہا کیوں رو رہا ہے بولے پاپا کنویں میں گر گئے ہیں وہ بچاؤ بچاؤ کہہ رہے ہیں تو میں نے کہا ہم لوگ تو مشاہرے میں جا رہے ہیں بیٹا محلے والوں کو جمع کرو رسی پھینکو ان کو بچاؤ دوسرے دن ہم لوٹ کے آئے بچہ پھر وہیں بیٹھا تھا میں نے کہا کیوں کیسے ہیں تیرے ڈیڈی بولے انکل اچھے ہی ہوں گے آواز تو نہیں آ رہی <laughs> ہے سمجھ میں آ گیا بہت ساری باتیں ابھی سمجھ میں آتی بہت ساری تو دو دن کے بعد میں سمجھ میں آتی کوئی ضروری نہیں کہ ساری باتیں ابھی سمجھ میں آ جائے یہ بچوں کی گڑت ہے صاحب بچوں کی کون کون سی باتیں کرے رات بھر اپن بچوں کی باتیں کرے تو بچے تو ایسے ہو گئے کہ اپن ان کو کچھ سمجھانے جاؤ وہ اپنے کو ہی ڈائریکٹ سمجھاتے ہیں پڑوس میں ہمارے جمن بھائی صبح صبح آئے ہمارے پاس کہنے لگے اس کو سمجھاؤ یہ تیسری بار فیل ہوا ہے دسویں میں بولے دن بھر کرکٹ دیکھتا ہے میں نے کہا بیٹے اچھی بات نہیں ہے آپ کو تو پڑھنا چاہیے آپ کی عمر میں تو Shastri ji first division pass ہوتے تھے اور ندی تیر کے پار جایا کرتے تھے وہ پڑھتے تھے وہ سیدھا بچہ میرے کو ڈائریکٹ بولا انکل انکل گیان مت بانٹو آپ کی عمر میں بھگت سنگھ پھانسی لٹک گئے تھے مطلب اپن اس کو ساتری بنانے کے چکر وہ اپنے کو بھگت سنگھ بنانے کے بچے تو ایسے ہی ہو گئے بچوں سے کوئی بات ہی نہیں کی جا سکتی ہے وہ بہت ساری باتیں آپ کو سنایا تھا مجھے پچھلے بار اور دوستو چلتے چلتے کچھ نئے پیس سے سنا رہا ہوں آج پہلی بار یہاں یقین جانے مجھے کوئی پولیس والے وردی میں دکھائی دیے اس کے پہلے مشاعرے میں ایسی بات کبھی نہیں ہوئی مگر یہ پہلا موقع ہے صاحب ابھی میں دیکھ رہا ہوں ان کی اپستھتی کو بھی نمن کرتا ہوں اور ان لوگوں کو بھی سلام ٹھوکتا ہوں اس لیے کہ بےچارے دن بھر کے تھکے ہارے پھر بھی آپ کی یہاں ڈیوٹی دے رہے ہیں اور اتنا بہترین مشاعرہ چل رہا ہے دن بھر محنت کرتے ہیں کون کون سی ٹھیلیا میں جاتے ہیں کہاں کہاں سے پانچ دس بٹورتے ہیں آدمی تھک جاتا آپ کے سمجھ میں نہیں آ سکتا یہ اندر کی بات میں تھوڑا سا سارجنک کر رہا تھا پچھلے دنوں امریکہ میں ایک لومڑی چھوڑی گئی صاحب بھارت کی لومڑی تو امریکہ افریقہ کے جنگل میں گئی اور گائب ہو گئی دکھی نہیں تو انہوں نے افریقہ کی پوری پولیس چھوڑے جاؤ لومڑی کو ڈھونڈ کے لاؤ آٹھ گھنٹے انہیں ڈھونڈ